ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں اب تو وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوپر ترے ڈال دیے جائیں گے اور ابلیس کے تمام کے تمام لشکر بھی وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی سچا غم خوار دوست اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے ان میں کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اور یقیناً آپ کے رب اے نبی غالب ہیں مہربان ہیں سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے نیکی اور برائی کا بدلہ جن لوگوں نے نیکیاں کی تھیں برائیوں سے بچے تھے جنت اس دن ان کے پاس ہی ان کے سامنے ہی زیب و زینت کے ساتھ موجود ہوگی اور سرکشوں کے لیے اسی طرح جہنم ظاہر ہوگی اس میں سے ایک گردن نکل کھڑی ہوگی جو گنہ گاروں کی طرف غضبناک تیروں سے نظر ڈالے گی اور اس طرح شور مچائے گی کہ دل اڑ جائیں گے کلیجے ہل جائیں گے اور مشرکوں سے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ فرمایا جائے گا کہ تمہارے معبودان باطل جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے تھے کہاں ہیں وہ تمہاری کچھ مدد کرتے ہیں یا خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں نہیں نہیں بلکہ عابد معبود سب دو میں الٹے لٹک رہے ہیں اور جل بھن رہے ہیں تابع و متبوع یعنی پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی گئی سب اوپر تلے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے ساتھ ہی ابلیس کے کل لشکری بھی اول سے لے کر آخر تک وہاں کمزور لوگ بڑے لوگوں سے جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زندگی بھر تمہاری مانی آج تم عذابوں سے ہمیں کیوں نہیں چھڑواتے سچ تو یہ ہے کہ ہم ہی بالکل گمراہ تھے راہ سے دور ہو گئے تھے کہ تمہارے احکام مثل اللہ تعالیٰ کے احکام کے سمجھ بیٹھے تھے اور رب العالمین کے ساتھ ہی تمہاری بھی عبادت کرتے رہے گویا تمہیں رب کے برابر سمجھے ہوئے تھے افسوس ہمیں اس غلط اور خطرناک راہ پر مجرموں نے لگائے رکھا اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں رہا آپس میں پوچھیں گے کہ کیا کوئی ہمارا شفیع سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹائے جائیں اور وہاں جا کر اب تک کیے ہوئے اعمال کے خلاف عمل کریں جہاں ہمارا کوئی سفارشی ہمیں نظر نہیں آتا وہاں کوئی قریبی سچا دوست بھی دکھائی نہیں دیتا کہ وہیں ہماری ہمدردی و غمخواری کرے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی صالح شخص سے ہماری دوستی ہوتی تو وہ آج ضرور ہمیں نفع دیتا اور اگر کوئی ہمارا دلی محب ہوتا تو ضرور ہماری شفاعت کے لیے آگے بڑھتا اور اگر ہمیں پھر سے دنیا میں جانا ملتا تو ہم آپ اپنے ان بد اعمال کا تدارک لیتے لیکن حق تو یہ ہے کہ یہ بدبخت ازلی اگر دوبارہ بھی دنیا میں لائے جائیں تو وہی بد آمالیاں پھر سے شروع کر دیں سورہ سعد میں بھی ان جہنم والوں کے جھگڑے کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کا یہ جھگڑنا جہنم کے اندر یقیناً ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کچھ فرمایا اور جو دلیلیں انہیں دیں اور ان پر توحید کی وضاحت کی اس میں یقیناً اللہ کی الوحیت پر اور اللہ کی اکتائی پر صاف برہان موجود ہے لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان سے رکے ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کے پالنہار اے نبی پورے غلبے اور قوت والے ساتھ ہی بخشش و رحم کرنے والے ہیں